عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سراپا پردہ ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تہتر یہ حدیث صحیح ہے